سعید کہتے ہیں کسی نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے ام المومنین اس ماہ کا چاند تو انتیس تاریخ کو نظر آ گیا ہے انہوں نے کہا تمہیں اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو روزے رکھے ان میں تیس ایام کی بنسبت انتیس دن والے رمضان کے مہینے زیادہ تھے حدیث نمبر سینتیس سو مسند احمد